محمد نے قاضی اصفہان کو پورے احترام سے رخصت کیا اور اپنے کچھ سوار محافظ ساتھ بھیجے محمد نے محاصرے میں یوں شدت پیدا کی کہ منجنکوں سے سنگ باری اور تیز کر دی اور فلیتوں والے تیر اور زیادہ پھینکنے شروع کر دیے اس کے ساتھ ہی تقریباً ہر رات دروازوں پر حملے شروع کر دیے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہریوں کے حوصلے بالکل ہی پست ہو گئے اور دیکھا گیا کہ شہر پناہ پر تیر اندازوں کی تعداد آدھی بھی نہیں رہ گئی تھی ان میں کچھ تو مر گئے اور کچھ زخمی ہو گئے تھے لیکن بہت سے اچھے بھلے تیر انداز بھی منہ موڑ گئے تھے وہ اب اس ذہنی کیفیت تک پہنچ گئے تھے جہاں جذبے ختم ہو جاتے ہیں اور ہتھیار ڈالنے کا ارادہ پیدا ہو جاتا ہے مختصر بات یہ ہے کہ لڑنے والے شہری اب یہ چاہتے تھے کہ وہ مزاحمت کم کر دیں اور سلجوقی لشکر شہر لے لے تاکہ یہ قیامت جو ان پر دن رات گزرتی رہتی ہے ختم ہو جائے چند ہی دنوں بعد شہر کا ایک دروازہ کھلا اور ایک آدمی جو گھوڑے پر سوار تھا ہاتھ میں سفید جھنڈا لیے باہر آیا اور دروازہ پھر بند ہو گیا یہ سوار کوئی پیغام لایا تھا اسے سلطان کے پاس لے گئے حاکم شہر نے اس پیغام پر استدعا کی تھی کہ اسے اجازت دی جائے کہ وہ اس شہر سے اپنی آبادی کے ساتھ نکل جائے اور اسے دوسری اجازت یہ دی جائے کہ وہ قلعہ اصفہان میں چلے جائے آبادی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ شہدر کی تمام تر آبادی وہاں سے چلی جانا چاہتی تھی بلکہ مطلب یہ تھا کہ جو لوگ یہاں سے جانا چاہتے ہیں انہیں جانے دیا جائے خاص جان اصفہان سے تھوڑی ہی دور ایک قلعہ تھا کسی وقت باطنیوں نے اس قلعے پر قبضہ کر لیا تھا اور اسے اپنا ایک اور اڈا بنانے کی کوشش کی تھی لیکن سلطان ملک شاہ نے اس قلعے پر اچانک ایسی الغار کی کہ قلعے پر قبضہ کر لیا اور اسی باطنی کو زندہ رہنے کا موقع ملا جو وہاں سے بھاگ نکلا تھا اب وہ قلعہ کسی کے بھی قبضے میں نہیں تھا یہاں یقیناً عبد الملک ابن آتاش یاد آتا ہے اس نے کہا تھا کہ سلجوقی سلطان اور سالار اگرچہ آنکھوں سے اندھے نہ ہوئے تو عقل سے اندھے ضرور ہو جائیں گے وہ مسلسل اپنا سفلی عمل کرتا رہتا تھا اور شہر پناہ پر کھڑے ہو کر اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کچھ بڑبڑاتا رہتا اور باہر والے لوگوں پر پھونکے مارتا رہتا تھا کچھ ایسی شہادت ملتی ہے کہ اس کے اس عمل نے کچھ نہ کچھ اثر ضرور دکھایا تھا محمد دیکھ چکا تھا کہ حاکم شہر نے مذہب کے نام پر کس قسم کی ایاری اور مکاری کا مظاہرہ کیا ہے اسے اسفہان کے قاضی نے بھی بتایا تھا کہ یہ باطنی صرف ایاری کر رہے ہیں کہ انہیں کچھ مہلت اور وقت مل جائے پھر بھی محمد کا رویہ یہ تھا کہ شہدر کے حاکم نے یہ نئی استدعا باہر بھیجی کہ اسے اس کے بجائے دوسرا قلعہ دے دیا جائے تو محمد نے یہ شرط قبول کر لی اور شہر پر سنگباری اور آتشی تیر اندازی رکوا دی تھی اور پھر اس پیغام کا جواب دیا کہ ایک مہینے کی مہلت دی جاتی ہے اس عرصے میں جس کسی نے بھی اس شہر سے نکلنا ہے وہ نکل جائے شہدر کے باطنیوں نے اپنی ابلیسی ذہنیت کا ایک اور مظاہرہ کر دیا وہ اس طرح کے لشکر کے کچھ لوگ شہر میں بھیج دیے گئے تھے اور ان کے ساتھ ایک سالار کو بھی بھیج دیا تھا ان کا کام یہ تھا کہ جو لوگ شہدر سے نکل رہے ہیں انہیں جلدی نکالا جائے اور کوئی مزید گڑبڑ نہ ہو لیکن سلجوکی لشکر کا ایک عہدے دار کسی گلی میں جا رہا تھا تو تین چار باطنیوں نے اس پر حملہ کر دیا یہ اس کی اپنی شجاعت اور قسمت تھی کہ وہ صرف زخمی ہوا مرا نہیں لیکن باطنیوں نے اپنی نیت ظاہر کر دی تھی سلطان محمد کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے آدمیوں کو شہر سے باہر نکال کر پھر شہر پر سنگباری شروع کر دی اور آگ والے تیر پہلے سے کہیں زیادہ تعداد میں چھوڑنے شروع کر دیے شہر میں چیخو پکار بلند ہونے لگی اور نفسا نفسی کا عالم پیدا ہو گیا اب حاکم شہر احمد بن عبد الملک خود اپنے چند ایک محافظوں کے ساتھ شہر کے ایک دروازے سے باہر آیا ایک محافظ نے سفید جھنڈا اٹھا رکھا تھا وہ سلطان محمد سے ملنا چاہتا تھا اسے محمد تک پہنچا دیا گیا اس نے محمد سے معافی مانگی اور کہا کہ یہ چند ایک اشخاص ہیں جنہوں نے سلجوقی عہدیدار پر حملہ کیا تھا اور اس میں حاکم شہر کی رضا شامل نہیں تھی محمد نے پہلے تو اس کی معافی قبول نہ کی اور کہا کہ اب وہ بزور شمشیر یہ شہر لے گا اور اس کے بعد شہریوں سے اور حاکم شہر سے اور اس کے خاندان سے پورا پورا انتقام لے گا لیکن حاکم شہر گڑ گڑا کر معافی مانگ رہا تھا محمد نے صاف کہہ دیا کہ اسے قلعہ خانجان نہیں دیا جائے گا احمد بن عبد الملک رو پڑا اور اس نے کہا کہ خانجان اسے نہ دیا جائے اس کے بجائے ایک اور چھوٹا سا قلعہ جس کا نام و تبس تھا اسے دے دیا جائے اور اس کے بعد وہ امن و امان سے رہے گا سلطان محمد کے دل میں رحم کی موج اٹھی اور اس نے باطنیوں کی یہ شرط اور درخواست قبول کر لی اور انہیں اجازت دے دی کہ وہ اس قلعے میں منتقل ہو جائیں اس کے ساتھ ہی سلطان محمد نے حکم دیا کہ شہدر کی پناہ اسی طرح رہنے دی جائے لیکن قلعہ مسمار کر دیا جائے سلجوقی لشکر نے اسی وقت قلعے کو مسمار کرنا شروع کر دیا شہدر پر سلجوقی سلطان کا قبضہ تو ہو گیا تھا لیکن باطنی سانپ اور بچھو تھے جو ڈسنے سے باز نہیں آ سکتے تھے اس شہر کا قلعہ بہت ہی بڑا اور پیچ در پیچ تھا اس میں چھوٹی برجیاں اور اس سے بڑے برج اور اس سے بڑے برج بھی تھے کسی نے دیکھ لیا کہ ایک بڑے برج میں کوئی چھپا بیٹھا ہے ایک سالار کچھ مجاہدین کو ساتھ لے کر دیکھنے گیا دیکھا وہاں عبد الملک بن آتاش کا چھوٹا بھائی احمد بن آتاش چھپا بیٹھا تھا اسے پکڑ لیا گیا یہ بہت بڑا برج تھا جس کے کئی حصے تھے اس کے کچھ کمرے بالائی منزل میں تھے محمد کو اطلاع ملی تو اس نے کہا کہ صرف اس برج کی ہی نہیں بلکہ ایسے تمام برجوں کی تلاشی لی جائے اس برج کی تلاشی لی گئی تو تاریخ کے مطابق اسی اور باطنی برآمد ہوئے یہ سب خنجروں اور چھوٹی تلواروں سے مسلح تھے اور ایک کے پاس کمانے اور تیروں سے بھری ہوئی ترکشیں بھی تھیں ان سب کو سلطان کے سامنے لے جایا گیا تب معلوم ہوا کہ احمد بن آتاش کا ایک جوان سال بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا ابن آتاش محمد نے احمد بن آتاش سے پوچھا تو یہاں چھپا کیا کر رہا تھا اگر سچ بولو گے تو شاید پہلے کی طرح اب بھی میرے دل میں رحم کی لہر اٹھ جائے اور اگر جھوٹ بولنے کا ارادہ ہے تو میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ تجھے کیسی کیسی اذیتیں دے کر مروں گا کیا سلطان اتنی سی بھی بات نہیں سمجھ سکتا احمد بن آتاش نے بڑی دلیری سے جواب دیا میں تمہاری پیٹھ پر خنجر اتارنے کے لیے یہاں رک گیا تھا ہم اتنی جلدی شکست تسلیم نہیں کیا کرتے میں نے تیری ایک پیشن گوئی سنی تھی محمد نے کہا تو نے پیشن گوئی کی تھی کہ اسفہان میں تیری شوکت اور عظمت کے نقارے بجیں گے اب بتا کہاں گئی تیری وہ عظمت میری پیشن کوئی غلط نہیں نکلی احمد بن غتاش نے کہا سلطان اب بھی جا کر اصفہان میں دیکھ لے کہ لوگ میرا نام ایک پیرو مرشد کی طرح لیتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اصفہان پر میری حکومت ہوگی میری پیشن گوئی کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں پر میری حکومت ہوگی اور میں اصفہان میں جدھر سے بھی گزروں گا لوگ میرے آگے سجدے کریں گے تاریخ میں لکھا ہے کہ سلطان محمد کی ہنسی نکل گئی میں تجھے اسفان کی گلیوں میں ہی پھرا رہا ہوں محمد نے کہا اور اپنے پاس کھڑے دو سالاروں کو حکم دیا اس شخص کو اور اس کے بیٹے کو پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر اور ہاتھ باندھ کر اور ان دونوں کے منہ کالے کر کے اسفہان کی تمام گلیوں میں گھماؤ اور پھر سریام ان دونوں کے سر کاٹ کر بغداد خلیفہ کے حضور پیش کرو اسفہان وہاں سے قریب ہی تھا اسی وقت احمد بن غتاش اور اس کے جوان سال بیٹے کے پاؤں میں اور ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی گئیں اور وہیں ان کے منہ کالے کر دیے گئے سلطان محمد کی یہ کچہری کسی کمرے میں نہیں بلکہ باہر ایک درخت کے نیچے لگی ہوئی تھی ایک تو وہاں وہ اسی باطنی کھڑے تھے جنہیں برجوں میں سے پکڑا گیا تھا اور بہت سے شہری اور سلجوکی لشکر کے کچھ مجاہدین بھی وہاں موجود تھے جو احمد بن غتاش اور اس کے بیٹے کو زنجیریں ڈال کر ان کے منہ کالے کر دیے گئے تو تماشائیوں کے ہجوم میں سے ایک نوجوان لڑکی نکلی اور دوڑ کر احمد بن غتاش کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور وہ اس کی بیوی نور تھی جس کا پیچھے ذکر آ چکا ہے ایس یارو انسان نور نے بڑی بلند آواز میں کہا تو نے مجھے عبادت سے اٹھایا تھا اور میں نے تجھے کہا تھا کہ تو ذلیل و خوار ہو کر مرے گا اب بتا اللہ تیرا ہے کہ میرا جس وقت لوگ شہدر سے نکل رہے تھے اس وقت احمد بن غتاش کا شاہی خاندان بھی شہر سے جا رہا تھا نور کو موقع ملا تو وہ تیز دوڑ پڑی اور سلطان محمد تک آ پہنچی اس کے ساتھ اس کا باپ بھی تھا جو عبد الملک بن آتاش کا قابل اعتماد ملازم بن گیا تھا باپ نے محمد سے اپنا تعارف کرایا اور اپنی بیٹی کے متعلق بھی بتایا کہ اسے قافلے سے اغوا کر کے احمد بن غتاش نے اپنی بیوی بنا لیا تھا اس باپ نے ہی عبد الملک بن آتاش کے متعلق ساری باتیں بتائی تھیں کہ کس طرح اس نے الو کے ذریعے کالا جادو کیا تھا اور اس کے بعد اپنا جادو چلاتا ہی رہا تھا نور کے باپ نے محمد کو بتایا کہ چمڑے پر لکھا ہوا پیغام تیر کے ذریعے اسی نے باہر پھینکا تھا اس باپ نے اور بھی بہت سی باتیں بتائیں محمد نے حکم دیا کہ نور اور اس کے باپ کو سلطان کے مہمان سمجھ کر رکھا جائے اور ابھی انہیں مرو بھیج دیا جائے احمد بن غتاش اور اس کے بیٹوں کو دو اونٹوں پر بٹھا کر اسفہان بھیج دیا گیا ان کے ساتھ ایک عہدیدار تھا اور پچاس مجاہدین گھوڑوں پر سوار تھے ابن عزیر نے لکھا ہے کہ ان دونوں کو اسفان کی گلیوں اور بازاروں میں گھمایا پھرایا گیا اور ساتھ ساتھ یہ اعلان کیا جاتا رہا کہ ان کا جرم کیا ہے اور یہ لوگ کالے جادو کے ذریعے یا کسی سفلی عمل کے ذریعے سلجوقی لشکر کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں پھر انہیں شہر کے وسط میں کھڑا کر کے سارے شہر کو اکٹھا کیا گیا اور ان کے سر تن سے جدا کر دیے گئے سلطان محمد کے حکم کے مطابق دونوں کے سر بغداد لے جائے گئے جو دارالخلافہ تھا اور یہ سر خلیفہ کو پیش کیے گئے خلیفہ نے ان سروں کی نمائش کی اور پھر دونوں سر آوارہ کتوں کے آگے پھینک دیے اس وقت احمد بن غتاش کی پہلی بیوی قلعہ نازر و تبس میں پہنچ چکی تھی اسے اطلاع دی گئی کہ اس کے خاوند کا اور اس کے جوان بیٹے کا سر کاٹ دیا گیا ہے اس سے پہلے دونوں کو و خوار کرنے کے لیے اسفہان کی گلیوں میں گھمایا گیا تھا یہ عورت بیوی بھی تھی اور جوان بیٹے کی ماں بھی وہ قلعے کی سب سے اونچی برجی پر چڑھ گئی اور اس نے چھلانگ لگا دی اور یوں اس نے خودکشی کر لی سلطان محمد شہدر پر اپنے لشکر کا قبضہ مضبوط کر کے واپس مرو آ گیا اس کا استقبال بڑی ہی شان و شوکت سے کیا گیا کیونکہ وہ باطنیوں کے بہت بڑے اڈے کو تباہ کر کے آیا تھا مرو میں ہر کوئی فکر مند اور پریشان تھا کہ شہدر کو فتح نہیں کیا جا سکے گا اللہ محمد اور لشکر کو خیریت سے واپس لے آئے محمد لشکر کے ساتھ صرف خیریت سے ہی واپس نہ آیا بلکہ وہ فاتح کی حیثیت سے اپنے دارالحکومت میں داخل ہوا سلطان محمد نے اپنے چھوٹے بھائی سنجر کو شہدر بھیج دیا اور اس کے سپرد یہ کام کیا کہ وہاں کے سرکاری انتظامات کو اپنے سانچے میں ڈھال کر رواں کرے اور قلعہ جو مسمار کیا گیا ہے اسے اثر نو تعمیر کرے لیکن اس کی شکل قلعے جیسی نہ ہو اور میرے بھائی محمد نے اپنے بھائی سنجر سے کہا اصل کام جو تمہیں وہاں کرنا ہے وہ غور سے سن لو شہدر کی تقریباً آدھی آبادی وہاں سے نہیں گئی ان لوگوں نے وہیں رہنا پسند کیا ہے خیال رکھنا کہ یہ سب باطنی ہیں ضروری نہیں کہ یہ حسن بن صبح کے فدائی ہی ہوں اور یہ محض اس کے پیروکار ہوں لیکن محتاط ہونا پڑے گا کہ ان میں کچھ فدائی ہو سکتے ہیں فدائی نہ ہوئے تو حسن بن صبح کے جاسوس تو ضرور ہوں گے یہ انتظام میرا ہوگا کہ یہاں سے بڑے تجربے کار جاسوس اور مخبر مستقل طور پر شہدر بھیج دوں گا وہ وہاں کے ہر گھر کے اندر بھی نظر رکھیں گے اور کوئی ذرا سا بھی مشکوک نظر آیا تو اسے تمہارے سامنے کھڑا کر دیں گے ہمارا مقصد یہ ہے کہ جس طرح حسن بن صبح نے اس کے پیر استاد عبد الملک بن آتاش سے شہدر کو اپنا ایک مضبوط اڈا بنا رکھا تھا اور اس کے پیر استاد عبد الملک بن آتاش نے شہدر کو اپنا ایک مضبوط اڈا بنا رکھا تھا اسی طرح ہم اس شہر کو اپنا دوسرا مرکز بنا لیں گے جہاں سے تبلیغ بھی ہوگی اور دوسری کارروائیاں بھی کی جائیں گی میں یہاں کے پورے پورے خاندان شہدر بھیج کر وہاں آباد کر دوں گا ان خاندانوں کے افراد کو بتایا جائے گا کہ وہ کس طرح وہاں کے باطنیوں کو واپس اسلام میں لے آئیں تم کل صبح روانہ ہو جاؤ سنجر اگلی صبح روانہ ہو گیا دو تین دنوں بعد محمد نے دربار عام منعقد کیا اس میں وہ ان مجاہدین کو انعام و اکرام دینا چاہتا تھا جنہوں نے شہدر کے محاصرے کو کامیاب کرنے کے لیے غیر معمولی شجاعت کے مظاہرے کیے تھے اس نے نور اور اس کے باپ کو خصوصی انعام دینے کا فیصلہ کیا تھا اس کا کارنامہ پہلے سنایا جا چکا ہے محمد نے نور اور اس کے باپ کو اپنے محل میں ایک کمرہ دے دیا تھا اور انہیں شاہی مہمان کی حیثیت دی تھی اگلے روز دربار منعقد ہوا اور محمد نے پورے لشکر کو خراج تحسین پیش کیا پھر چند ایک نام پکارے اور انہیں اس طرح انعام دیے کہ ان کے کارنامے بھی بیان کیے آخر میں نور اور اس کے باپ کو آگے بلایا گیا محمد نے نور کے باپ کا کارنامہ سنایا اور کہا کہ وہ جو الو تیروں سے گرایا گیا تھا وہ پورے لشکر کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا لیکن نور کے باپ نے ایک تیر کے ساتھ پیغام باندھ کر باہر بھیج دیا اور اس طرح اس الو کو مار لیا گیا پھر محمد نے اعلان کیا کہ نور کو اور اس کے باپ کو کیا انعام دیا جا رہا ہے سلطان محمد کے وزیر اعظم کا نام سعد الملک تھا جو اس وقت دربار میں موجود تھا اور سلطان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا انعام و اکرام کی یہ تقریب ختم ہوئی تو دربار برخاست کر دیا گیا نور کا باپ محمد کے پاس جا کھڑا ہوا اور سرگوشی میں کہا کہ وہ اس کے ساتھ ایک خفیہ بات کرنا چاہتا ہے لیکن اس طرح کہ کوئی اور موجود نہ ہو اور کسی اور کو پتا بھی نہ چلے کہ وہ سلطان کو ملا ہے سلطان نے اسے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں چلا جائے اور سلطان خود اس کے پاس آ جائے گا محمد سلطان تھا اسے چاہیے تھا کہ اس شخص کو اپنے دربار میں بلاتا لیکن اس نے کہا کہ وہ اس شخص کے کمرے میں جائے گا یہ محمد کی کردار کی بلندی تھی اس کی ایک وجہ بھی یہ تھی کہ نور کے باپ نے نہ صرف یہ کہ تیر کے ذریعے باہر ایک پیغام پہنچایا تھا پھر خود بھی وہاں سے اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر سلطان کے پاس آ گیا تھا بلکہ اس نے سلطان محمد کو شہدر کے شاہی خاندان کے اندر کی بہت سی باتیں بھی بتائی تھیں اور یہ بھی کہ لوگ مسلمانوں کے خلاف کیا کیا کارروائیاں کرتے اور کس طرح کیا کرتے ہیں یہ ساری معلومات بڑی قیمتی تھیں محمد نور اور اس کے باپ کے پاس چلا گیا سلطان علی مقام نور کے باپ نے کہا دربار میں آپ کے بائیں طرف ایک معزز انسان بیٹھا ہوا تھا مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ سلطنت کا وزیر اعظم ہے کیا یہ واقعی آپ کا وزیر اعظم ہے ہاں محمد نے کہا یہ میرا وزیر اعظم ہے اور اس کا نام سعد الملک ہے کیوں کیا بات ہے پھر تو مجھے سوچ اور سمجھ کر بات کرنی چاہیے نور کے باپ نے قدرے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا ہو سکتا ہے میری نظروں نے دھوکا کھایا ہو لیکن نظروں نے دھوکا کھایا ہے یا نہیں محمد نے اس کی بات کاٹ کر کہا تمہیں جو بات کہنی ہے کہہ ڈالو مجھے تم پر اعتماد ہے کہو کیا بات ہے اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے معاف کر دیجئے گا نور کے باپ نے کہا آپ کے اس وزیر اعظم کو میں نے تین بار شہدر میں عبد الملک بن آتاش کے پاس بیٹھے دیکھا ہے وزیر اعظم ہر بار رات کو وہاں پہنچا اور پوری رات عبد الملک کے ساتھ رہا تھا اسے تو میں نے بھی وہاں دیکھا تھا نور جو پاس ہی بیٹھی تھی بول پڑی مسلمانوں کو شراب پلانا میرا کام تھا میں نے اس شخص کو عبد الملک بن آتاش کے کمرے میں اس کے ساتھ بیٹھے دیکھا اور شراب پیش کی تھی اور اس نے شراب بھی پی تھی کیا تم یہ تینوں دن بتا سکتے ہو محمد نے پوچھا اگر دن یاد نہ ہو تو یہ تو بتا سکو گے کہ یہ کتنے کتنے وقفے کے بعد وہاں گیا تھا نور کے باپ نے کچھ سوچ کر بتایا کہ اس کی یہ تین ملاقاتیں تین تین چار چار مہینوں کے وقفے سے ہوئی تھیں نور نے بھی اس کی تصدیق کر دی سلطان محمد گہری سوچ میں کھو گیا تمہاری اطلاع غلط نہیں ہو سکتی محمد نے اس طرح کہا جیسے اپنے آپ سے بات کی ہو تینوں بار اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ سلطنت کے دورے پر جا رہا ہے تینوں بار اس نے مختلف جگہیں بتائی تھیں اور ہر بار چند دن مرو سے غیر حاضر رہا تھا اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ وہی شخص تھا نور کے باپ نے کہا اگر آپ مجھے اور نور کو اس کے سامنے کھڑا کر دیں تو ہم یہی بات اس کے منہ پر کہہ دیں گے نہیں محمد نے کچھ دیر سوچ کر کہا تمہارا کہنا کافی نہیں اگر میرے وزیر اعظم کا تعلق درپردہ حسن بن صباح کے استاد کے ساتھ ہے تو یقیناً یہ اتنا چالاک اور ایار ہوگا کہ ثابت کر دے گا کہ تم غلط کہہ رہے ہو تم کوئی ثبوت تو پیش نہیں کر سکتے میں اسے کسی اور طرح پکڑوں گا تم دونوں کسی کو یہ پتہ نہ چلنے دینا کہ تم نے یہ بات مجھے بتائی ہے محمد اور سنجر کے باپ سلطان ملک شاہ نے خواجہ حسن توسی کو اپنا وزیر بنایا تھا اور اسے نظام الملک کا خطاب دیا تھا نظام الملک عالم فاضل انسان تھا اور سپہ سالاری کے جوہر بھی جانتا تھا وہ باطنی فدائیوں کے ہاتھوں قتل ہوا تو نظام الملک کے بڑے بیٹے ابو المظفر علی کو وزیر اعظم بنایا گیا اور اسے فخر الملک کا خطاب دیا گیا وہ بھی اپنے باپ کی طرح بڑا ہی قابل اور عالم انسان تھا وہ بھی فدائیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا تو نظام الملک کا ایک بیٹا رہ گیا تھا جس کا نام ابو نصیر احمد تھا قابلیت کے لحاظ سے وہ بھی اپنے باپ اور بڑے بھائی جیسا تھا لیکن محمد کے ہاتھ میں سلطنت آئی تو اس نے سعد الملک کو وزیر اعظم بنا دیا اس شخص سے سلطان محمد کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گیا تھا لیکن اب اس کے متعلق یہ رپورٹ ملی تھی کہ وہ حسن بن صبح کے استاد عبد الملک بن آتاش کے ہن ہاں جاتا رہا ہے سلطان محمد نے اپنے بڑے بھائی برقیارق اور چھوٹے بھائی سنجر سے بات کی تینوں بھائیوں نے اپنے ایک معتمد خاص کو بلا کر مشورہ کیا اور ان سب نے ایک طریقہ سوچ لیا اسی شام وزیر اعظم سعد الملک نور اور اس کے باپ کے کمرے میں گیا دونوں اسے دیکھ کر گھبرا سے گئے یہ شخص اپنا راز چھپائے رکھنے کے لیے ان دونوں کو غائب کرا سکتا تھا لیکن اس نے بات کچھ اور کی آج کا انعام تمہیں مبارک ہو سعد الملک نے بڑے ہی خوشگوار لہجے میں کہا میں یہ کہہ کر تم پر احسان نہیں کر رہا کہ تمہیں میرے کہنے پر انعام دیا گیا ہے شہدر کی فتح ویسے ہی حاصل نہیں ہو گئی تم نے مجھے دو تین بار عبد الملک بن آتاش کے ہاں دیکھا ہوگا تم مجھے یہاں دیکھ کر حیران ہو گئے ہوگے کہ میں تو سلجوقی سلطان کا وزیر اعظم ہوں میں تمہیں ایک تو مبارک بات کہنے آیا تھا دوسری بات یہ کہنی تھی کہ میں وہاں جاسوس بن کر گیا تھا اور عبد الملک پر یہ ظاہر کیا تھا کہ میں درپردہ باطنی ہوں اور شیخ الجبل کے لیے کام کر رہا ہوں وہ بوڑھا اپنے آپ کو بڑا جادوگر اور استاد سمجھتا تھا لیکن میں اس کے دل میں اتر گیا اور ایسے راز حاصل کر لیے جو اس کی شکست کا باعث بنے سلطان کو تو معلوم ہوگا کہ آپ وہاں جاسوس بن کر جاتے رہے ہیں نور کے باپ نے کہا آپ کو تو بے انداز انعام ملنا چاہیے نہیں سعد الملک نے کہا میں نے جو کیا وہ سلطان کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا مجھے انعام و اکرام کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں یہ کہنے آیا ہوں کہ کبھی سلطان کے ساتھ ذکر نہ کر دینا کہ تم نے مجھے وہاں دیکھا تھا میں جس مقصد کے لیے وہاں جاتا رہا ہوں وہ میں نے پا لیا ہے لیکن اب اسے پتا چلا کہ میں وہاں جاتا رہا ہوں تو میرے خلاف بڑا ہی بے بنیاد اور خطرناک شک پیدا ہو جائے گا نہیں محترم وزیر اعظم نور کے باپ نے کہا ہم ایسی اونچی حیثیت کے بندے تو نہیں ہیں کہ سلطان کے ساتھ اس کے وزیر اعظم کی باتیں کریں میں نے اپنی اس بیٹی کو اس بوڑھے کے پنجوں سے آزاد کرانا تھا وہ کر لایا ہوں اب میرے جینے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس بیٹی کو کسی جوان اور معزز آدمی کے ساتھ بیاہ دوں اور خود اللہ اللہ کرتے زندگی پوری کر جاؤں میں یہ فرض ادا کر دوں گا سعد الملک نے کہا تمہاری بیٹی کی شادی ایسے ہی آدمی کے ساتھ کروں گا جیسا تم چاہتے ہو یہ میری اپنی بیٹی ہے نور کے باپ نے ہاتھ جوڑ کر اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اسے انعام و اکرام اور دولت کی ضرورت نہیں اس کی بیٹی ٹھکانے لگ جائے دو دن گزر گئے رات گہری ہو چکی تھی اور سعد الملک کھانے سے فارغ ہو کر اپنے خاص کمرے میں جا بیٹھا تھا اس کے ایک ملازم نے اسے اطلاع دی کہ ایک گھڑ سوار آیا ہے اور اسے ملنا چاہتا ہے ملازم نے یہ بھی بتایا کہ گھڑ سوار کی حالت اور حلیہ بتاتا ہے کہ بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے سعد الملک نے اسے فوراً بلوا لیا بہت دیر سے آئے معلوم ہوتے ہو سعد الملک نے اس آدمی سے کہا اور پوچھا کہاں سے آ رہے ہو قلعہ ناظر و تبس سے اس آدمی نے جواب دیا اور ادھر ادھر دیکھا جیسے وہ کوئی راز کی بات کہنا چاہتا ہو امام کے پیرو مرشد عبد الملک بن آتاش نے بھیجا ہے کیا میں یہاں کھل کر بات کر سکتا ہوں ضرور کرو سعد الملک نے کہا اونچی آواز میں نہ بولنا کیا پیرو مرشد ابھی ناظر و تبس میں ہی ہیں ایک دو دنوں بعد وہاں سے علمود چلے جائیں گے اس آدمی نے کہا انہوں نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اب آپ آسانی سے اور بے خطر شہدر جا سکتے ہیں کیونکہ اب شہدر آپ کی سلطنت میں آ گیا ہے اور آپ اس سلطنت کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے کچھ آدمی پیچھے چھوڑ آئے ہیں آپ وہاں جائیں گے تو یہ آدمی خود ہی آپ کو مل جائیں گے پیرو مرشد نے کہا کہ محمد اور سنجر کو جلدی ختم کرنا ہے لیکن یہ آپ نہیں کریں گے بلکہ یہ شہدر کے آدمی کریں گے ان آدمیوں کے نام جانتے ہو سعد الملک نے پوچھا نہیں اس آدمی نے مسکرا کر کہا کیا آپ جانتے نہیں کہ نام نہیں بتائے جاتے میں یہاں زیادہ نہیں رکوں گا میں اس شہر میں اجنبی ہوں یہاں اپنا کوئی آدمی ہے تو آپ اسے یقیناً جانتے ہوں گے مجھے اس کے گھر کا راستہ بتا دیں یا وہاں تک پہنچانے کا کوئی بندوبست کر دیں میں کل الگ صبح واپس چلا جاؤں گا ایک نہیں یہاں اپنے تین آدمی ہیں سعد الملک نے کہا میں تمہیں ان میں ایک کے گھر پہنچا دوں گا سعد الملک نے ایسی باتیں کی جن سے صاف پتا چل گیا کہ یہ شخص باطنی ہے اور باطنیوں کے لیے ہی کام کر رہا ہے اس نے اس آدمی کو ایک گھر کا پتہ اور راستہ سمجھا دیا اور کہا کہ نہ وہ خود اس کے ساتھ جا سکتا ہے نہ کسی غلام کو بھیج سکتا ہے کیونکہ اس کے خلاف شک پیدا ہو جائے گا اب میری بات غور سے سن لو سعد الملک نے کہا دروازے پر تین بار دستک دینا اندر سے آواز آئے گی کہ کون ہے تم نے کہنا ملک الملک پھر دروازہ کھلے گا اور اندر جا کر بتانا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور یہاں تک کس طرح پہنچے صبح سعد الملک حزب معمول اپنے دفتر گیا پہلے سلطان محمد سے ملا اور معمول کے مطابق کچھ باتیں کی اور اپنے روز مرہ کے کام میں لگ گیا اس نے سلطان محمد کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ دیکھی سوائے اس کے کہ سلطان اس صبح پہلے سے کچھ زیادہ ہی مسکرا کر باتیں کرتا تھا آدھا دن گزر گیا تو محمد نے سعد الملک کو بلوایا سعد الملک سلطان کے دفتر والے کمرے میں داخل ہوا تو ٹھٹک کر رک گیا اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا سلطان اکیلا نہیں تھا اس کے پاس ایک تو نور بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ نور کا باپ بیٹھا ہوا تھا ایک طرف وہ آدمی کھڑا تھا جو رات اس کے پاس گیا تھا اور عبد الملک بن آتاش کا پیغام دیا تھا اس کے ساتھ تین آدمی زنجیروں میں جکڑے کھڑے تھے آگے آؤ سعد الملک محمد نے اسے کہا ڈرو مت یہ سب تمہارے اپنے آدمی ہیں اور انہیں تم بڑی اچھی طرح جانتے ہو یہ سب تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں یہ تین آدمی جو زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں وہ آدمی ہیں جو اس مکان میں رہتے تھے جہاں تم نے اس آدمی کو بھیجا تھا ہم نے رات کو ہی انہیں اس مکان پر چھاپا مار کر پکڑ لیا تھا سعد الملک پر غشی تاری ہونے لگی تھی اس کی زبان بالکل ہی بند ہو گئی تھی اور ان دونوں کو تو تم اور زیادہ اچھی طرح جانتے ہو سلطان ملک نے نور اور اس کے باپ کی طرف اشارہ کر کے کہا اس لڑکی کے ہاتھوں تم نے کئی بار شراب بھی پی ہے اسے تو تم کبھی بھول نہیں سکو گے یہ تمہارے پیر و مرشد کی بیوی تھی کیا میں غلط کہہ رہا ہوں میں وہاں جاسوسی کے لیے جاتا رہا ہوں سعد الملک نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا اس سے آگے وہ بول نہ سکا تم نے کبھی مجھے راس کی کوئی بات تو بتائی نہیں تھی محمد نے کہا تم وہ سانپ ہو جس نے اس سلطنت کی آستین میں پرورش پائی ہے اور اس سلطنت کو ڈنک مارا ہے کیا تم نے دیکھ نہیں لیا کہ فتح حق کی ہوا کرتی ہے باطل کی نہیں میں تمہارا یہ جھوٹ مان بھی لوں کہ تم وہاں جاسوسی کے لیے جاتے رہے ہو تو تمہارے پاس اس کا کیا جواز ہے کہ تم ان تین فدائیوں کو جانتے تھے اور انہیں گرفتار نہیں کیا بلکہ میرے ایک جاسوس کو اپنا آدمی سمجھ کر ان کے پاس رات بسر کرنے کے لیے بھیجا اب سزا کے لیے تیار ہو جاؤ اگلی صبح گھوڑ دور کے میدان میں سلطنت کے تمام تر لشکر کو ایک ترتیب میں کھڑا کیا گیا شیری بھی تماشا دیکھنے آ گئے کچھ دیر بعد سعد الملک اور تین فدائیوں کو جنہیں ان کے مکان سے گرفتار کیا گیا تھا میدان میں لایا گیا اور لشکر کے سامنے کھڑا کر دیا گیا کچھ دیر بعد سلطان محمد اس کا چھوٹا بھائی سنجر اور ان کا بڑا بھائی برقیارہ اپنے تین چار بڑے حاکموں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار وہاں آ گئے باقی سب نے گھوڑے پیچھے روک لیے محمد آگے چلا گیا اور ان مجرموں کے قریب جا گھوڑا روکا تم سب اپنے وزیر اعظم کو بیڑیوں میں بندہ ہوا دیکھ کر حیران ہو رہے ہوگے سلطان محمد نے اپنے لشکر سے خطاب کیا یہ شخص جسے میں نے وزیر اعظم بنایا تھا درپردہ حسن بن صباح کا کام کرتا رہا ہے اور شہدر کی فتح سے پہلے چوری چھپے وہاں حسن بن صباح کے استاد عبد الملک بن آتاش کے پاس جاتا رہا ہے اس سے یہ اگلوانا ممکن نہیں کہ اس کے حکم سے یا اس کے ہاتھوں ہمارے کتنے آدمی قتل ہو چکے ہیں اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ اس نے ہمارے بہت سے آدمی قتل کروائے ہیں یہ سانپ میری آستین میں پلتا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ اپنے بیٹے پر بیٹا اپنے باپ پر ماں اپنی بیٹی پر اور بیٹی اپنی ماں پر اعتماد نہ کرے لیکن میں یہ صورت پیدا نہیں ہونے دوں گا میں ہر کسی کو صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے شہدر فتح کر لیا ہے تو اب ہم قلعہ علمود بھی لے لیں گے اور اس باطل فرقے کا قلا قما کر کے ہی رہیں گے اپنا جرم اپنے ساتھیوں سے چھپایا جا سکتا ہے لیکن مت بھولو کہ اللہ کی ذات بھی موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کو پکڑ لیا کرتا ہے یہ گنہگار سعد الملک اپنے ان تین قاتل فدائیوں کے ساتھ پکڑا گیا ہے اور آج اسے سزائے موت دی جا رہی ہے سلطان محمد نے جلادوں کو اشارہ کیا جلاد آگے آئے اور ان چاروں کو ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھڑا کر کے انہیں آگے کو جھکا دیا اور ایک ہی بار چاروں کی تلواریں حرکت میں آئیں اور چار سر جسموں سے کٹ کر مٹی پر جا گرے تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ سعد الملک ایسا ڈھکا چھپا رہا تھا کہ کسی کو ذرا سا بھی شک نہ ہوا اسے سزائے موت دی گئی اور وہیں سلطان محمد نے اعلان کیا کہ اب سلطنت کا وزیر اعظم نظام الملک خواجہ حسن توسی کا چھوٹا بیٹا ابو نصر احمد ہوگا ابو نصر احمد اپنے باپ اور بڑے بھائی کی طرح عالم فاضل تھا اور سلطنت کے امور کو بڑی اچھی طرح سمجھتا تھا اس نے وہیں اعلان کر دیا کہ میں اب قلعہ علمود پر فوج کشی کروں گا اور اس کی قیادت بھی میں خود کروں گا جس طرح ہم نے شہدر فتح کر لیا ہے اسی طرح ہم علمود کا قلعہ بھی لے لیں گے لشکر سے تکبیر کے نعرے بلند ہونے لگے اور ان نعروں سے زمین و آسمان ہل رہے تھے سلطان محمد نے قلعہ شہدر فتح کر کے احمد بن عطاش کی یہ شرط بھی مان لی تھی کہ وہ اس کا خاندان اور شہر کے جتنے لوگ شہر سے جانا چاہتے ہیں انہیں قلعہ نظر و تبس جانے کی اجازت دے دی جائے یہ دراصل شرط نہیں بلکہ ایک درخواست تھی جو ایک ہارے ہوئے حاکم قلعہ نے سلطان محمد کے آگے پیش کی تھی سلطان محمد نے یہ درخواست قبول کر کے بڑی غلطی کی تھی اگر وہ یہ درخواست قبول نہ کرتا تو تاریخ کا رخ بدل جاتا لیکن سلطان محمد پر فتح کی خوشی اس حد تک طاری ہو گئی تھی کہ اس نے بادشاہوں والی فیاضی کا مظاہرہ کیا اور ان سانپوں اور بچھوؤں کو اجازت دے دی کہ وہ زندہ رہیں اور جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں چلے جائیں اس درخواست میں یہ بھی تھا کہ شہر سے جانے والے آدھے لوگ ناظر و تبس جائیں گے اور باقی قلعہ علمود جائیں گے ان دونوں گروہوں کو سلطان محمد مسلح حفاظت دے جو انہیں وہاں تک پہنچا دے سلطان محمد نے یہ درخواست بھی قبول کر لی شادر سے جو لوگ جا رہے تھے انہیں غیر مسلح کر دیا گیا تھا یعنی وہ نہتے تھے انہوں نے اس خطرے کا اظہار کیا تھا کہ راستے میں ان پر قافلے لوٹنے والوں کا حملہ ہو سکتا ہے یا کوئی اور مصیبت ان پر نازل ہو سکتی ہے پہلے سنایا جا چکا ہے کہ شہدر کی فتح کوئی معمولی فتح نہیں تھی بلکہ اس فتح کی اہمیت ایسی تھی جیسے حسن بن صبح کی پیٹ میں خنجر اتار دیا گیا ہو قلعہ علمود کے بعد باطنیوں کا دوسرا مضبوط اور پرخطر اڈا شہدر تھا اس فتح کی خبر دارالحکومت میں پہنچانے کے لیے تیز رفتار قاصد روانہ کر دیے گئے تھے یہ خبر قلعے وسم کوہ میں سالار اور ریزی تک بھی پہنچ گئی اس وقت مزمل آفندی شدید زخمی حالت میں پڑا تھا پھر یہ خبر حسن بن صبح تک بھی پہنچی اور کچھ دنوں بعد شاہدر کے وہ لوگ جو قلعہ علمود جانا چاہتے تھے وہ بھی اس کے پاس پہنچ گئے عبد الملک بن آتاش کو راستے میں اطلاع مل گئی تھی کہ اس کے چھوٹے بھائی احمد بن آتاش اور اس کے بیٹے اور اس کے اسی باطنی فدائیوں کو مرو میں قتل کر دیا گیا ہے عبد الملک کو یہ اطلاع ان جاسوسوں نے پہنچائی تھی جو مرو میں موجود تھے عبد الملک کی تو جیسے کمر ہی ٹوٹ گئی ہو یہ صدمہ اس کے لیے کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا ویسے بھی عبد الملک بوڑھا آدمی تھا اور اس میں قوت برداشت کم ہو گئی تھی پھر اسے یہ اطلاع بھی ملی کہ احمد بن آتاش کی بیوی نے اپنی خامند کی یہ خبر سن کر کہ اسے جلات کے حوالے کر دیا گیا ہے ایک بلند مکان سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی عبد الملک کے لیے یہ دوسرا صدمہ تھا عبد الملک بن آتاش قلعہ ناظر و تبس میں پہنچا یہ قلعہ اصفہان کے ہی قریب تھا عبد الملک نے دو ایلچی اور کچھ آدمی اصفہان بھیجے اصفہان میں باطنیوں کے جو جاسوس تھے انہوں نے عبد الملک کو یہ خبر دے دی تھی کہ سلطان محمد اس وقت اصفہان میں ہے اور کچھ دنوں بعد اپنے دارالحکومت مرو چلا جائے گا عبد الملک نے سلطان محمد کی طرف ایلچی اس درخواست کے ساتھ بھیجے تھے کہ اس کے چھوٹے بھائی احمد اور احمد کے بیٹے اور احمد کی بیوی کی لاشیں دے دی جائیں احمد اور اس کے بیٹے کی لاشیں ایک ہی گڑھے میں پھینک کر اوپر مٹی ڈال دی گئی تھی دونوں کے سر کاٹ کر بغداد خلیفہ کے پاس بھیج دیے گئے تھے احمد کی بیوی کو ان آدمیوں نے جو اس کے ساتھ تھے باقاعدہ دفن کیا تھا عبد الملک کے ایلچی سلطان محمد کے پاس پہنچے تو سلطان محمد نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ ان تینوں کی لاشیں نکال کر لے جائیں ایک روز یہ تین لاشیں قلعۂ ناظر و تبس پہنچ گئیں عبد الملک نے جب دیکھا کہ ان کے بھائی اور بھائی کے بیٹے کی لاشیں بغیر سروں کی ہیں تو اس پر غشی تاری ہونے لگی وہ اپنا کالا جادو اور شعبد آبازی بھول ہی گیا اس کی تو کمر ہی دوہری ہو گئی ان تینوں کی لاشوں کو احترام کے ساتھ دفن کر دیا گیا عبد الملک بن آتاش حسن بن صباح کا استاد اور پیر و مرشد تھا مختلف مورخوں نے مختلف رائے دی ہے بعض نے لکھا ہے کہ حسن بن صباح سرتا پا اندر اور باہر سے ابلیس تھا اور اس نے اپنے پیر و مرشد اور استاد کو بھی دھوکے دیے تھے اور کوشش یہ کی تھی کہ اسے اتنی اہمیت اور مقبولیت نہ ملے جتنی اسے حاصل ہو گئی تھی یہاں تک کہ بعض لوگ حسن بن صبح کو امام نہیں بلکہ نبی کہنے لگے تھے بعض مرخوں نے لکھا ہے کہ حسن بن صبح نے عبد الملک کے ساتھ پوری وفاداری کی تھی ذہنی طور پر حسن بن صباح عبد الملک کو پیر استاد مانتا تھا اور جب اسے یہ اطلاع ملی کہ عبد الملک شہدر سلجوقیوں کو دے کر قلعے ناظر و تبس میں آ گیا ہے اور اس کے چھوٹے بھائی کو اور بھائی کے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے تو اس نے ضروری سمجھا کہ قلعے ناظر و تبس جا کر اپنے استاد کی دل جوئی کرے حسن بن صباح جب قلعہ علمود سے ناظر و تبس کے سفر کو روانہ ہوا تو یوں لگتا تھا جیسے ساری دنیا کا بادشاہ یہی اکیلا شخص ہو اس کے لیے ایسی پالکی تیار کی گئی تھی جسے بیس آدمی اٹھاتے تھے دس آگے اور دس پیچھے پالکی کے پردے خالص ریشم کے تھے اور باقی پالکی کم خواب سے تیار کی گئی تھی اس کے اندر بڑے ہی نرم گدے اور گاؤ تکیے رکھے گئے تھے حسن بن صبح کے ساتھ اس پالکی میں اس کی جنت کی دو ہوریں بھی تھیں جو اس کی مٹھی چاپی کرتی جا رہی تھی اس وقت حسن بن سباہ بوڑھا ہو چکا تھا تقریباً بیس فدائی تلواروں اور پرچیوں سے مسلح اس کے آگے آگے جا رہے تھے بیس پچیس دائیں طرف اور اتنے ہی بائیں طرف اور اتنے ہی اس کے پیچھے تھے یہ سب گھوڑوں پر سوار تھے اور ان کے لباس بڑے ہی دلکش اور دل فریب تھے اس کے پیچھے اونٹوں پر سامان تھا اور اس سامان میں نوش کی وہ اشیاء تھیں جو جنت میں ہی کسی کو مل سکتی تھی ان اونٹوں کے ساتھ ساتھ اور کچھ پیچھے سو ڈیڑھ سو موریدوں کا گروہ تھا وہ بھی سب کے سب مسلح تھے حسن بن سبھا کا یہ قافلہ جب پہلا پڑاؤ کرنے لگا تو فدائیوں نے اس جگہ کو حسار میں لے لیا اس کے لیے زمین پر نرم و گداز گدے بچھا دیے گئے اور ارد گرد ریشم کے پردے تان دیے گئے باہر کا کوئی آدمی اس کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ سکتا تھا اس شخص نے مسلمانوں کے خون کے دریا بہا دیے تھے اس نے نہایت اہم اور تاریخ ساز شخصیتوں کو قتل کروا دیا تھا سینکڑوں قافلے اس کے اشارے پر لوٹے گئے تھے قافلوں کے ساتھ جو کمسن اور جوان بچیاں تھیں وہ اغوا کی گئی تھیں اور انہیں جنت کی ہورے منایا گیا تھا اب اس شخص کو ہر لمحہ اپنی جان کا غم لگا رہتا تھا اسے کوئی ملنے کے لیے جاتا تو اس کے پاس جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی اور اگر کسی کو اجازت مل بھی جاتی تو اس کی جامع تلاشی بڑی سختی سے کی جاتی تھی دو پڑاؤ کے بعد جب حسن بن صباح کا قافلہ ناظر و تبس کے قریب پہنچا تو قافلے کا ایک سوار گھوڑا دوڑاتا قلعے میں پہنچا اور عبد الملک کو اطلاع دی کہ شیخ الجبل امام حسن بن صباح کی سواری آ رہی ہے یہ خبر قلعے میں فوراً پھیل گئی ان تمام باطنیوں کو جو وہاں موجود تھے خوشیاں منانی چاہیے تھیں کہ شیخ الجبل ان کے ہاں آ رہا ہے لیکن سب پر موت کی مرونی چھا گئی اور ان کے سر جھک گئے وہ سب شکست خوردہ تھے شہدر جیسا قلعہ سلجوکیوں کو دے آئے تھے عبد الملک کے تاثرات کچھ اور تھے غموں نے اور بڑھاپے نے اسے جھکا دیا تھا اس نے حکم دیا کہ قلعے کے تمام لوگ قلعے سے باہر جا کر راستے میں دونوں طرف کھڑے ہو جائیں اور اپنے امام کا استقبال کریں آخر حسن بن صبح کی سواری قلعے تک پہنچی اور قلعے کے لوگ دونوں طرف کھڑے بازو لہرا لہرا کر نعرے لگا رہے تھے بند کرو یہ نعرے پالکی میں سے حسن بن سبا کی آواز گرجی ان ہارے ہوئے بزدلوں کو کیا حق ہے کہ وہ زندہ باد اور باد کے نعرے لگائیں انہیں کہو خاموش رہیں اس کا یہ حکم لوگوں تک پہنچا دیا گیا اور وہاں موت کا سکوت تاری ہو گیا عبد الملک بن آتاش نے عبد الملک بن آتاش اس کے استقبال کے لیے دروازے تک نہ آیا وہ اپنے کمرے میں بیٹھا رہا کچھ دیر بعد حسن بن صباح اس کے کمرے میں داخل ہوا عبد الملک نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن حسن بن صباہ نے آگے بڑھ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے اٹھنے نہ دیا عبد الملک کے آنسو جاری ہو گئے اور کچھ دیر بعد وہ سسکنے لگا حسن بن سباہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور اسے تسلیاں دینے لگا ابن صباح عبد الملک نے کچھ دیر بعد کہا تم لوگوں کو دھوکے میں قتل کروانا جانتے ہو لیکن قلعوں کے دفاع کا تمہیں کوئی خیال نہیں ہمیں ایک باقاعدہ فوج تیار کرنی چاہیے ورنہ تم دیکھ لینا ایک روز قلعہ علمود بھی ہم سے چھین جائے گا پیرو مرشد حسن بن صبح نے پر اعتماد لہجے میں کہا وہ وقت کبھی نہیں آئے گا البتہ اس وقت کا انتظار کریں جب سلجوقیوں کی سلطنت ہمارے قدموں کے نیچے ہوگی اور یہ سلطان اور اس کے خاندان ہمارے قیدی ہوں گے میں جانتا ہوں کہ آپ پر احمد اور اس کے بیٹے کا اور اس کی بیوی کا غم حاوی ہو گیا ہے شہدر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے تو اس کا اتنا غم نہ کریں ہمیں قلوں کی نہیں لوگوں کی ضرورت ہے ہم لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں ہوش میں آ ابن سباہ عبد الملک نے کہا میں نے تجھے شیخ الجبل اور امام بنایا تھا معلوم ہوتا ہے کہ تو اپنی طاقت اور مقبولیت کا اندازہ بڑا غلط لگا رہا ہے خوش فہمیوں سے نکل اگر ہمارا یہی حال رہا تو ہمارا فرقہ سکڑ کر سمٹ کر صرف ہم تک رہ جائے گا سلجوقیوں کو ہم پر یہ پہلی فتح حاصل ہوئی ہے یہ کوئی معمولی فتح نہیں ہم شہدر کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے لیکن اہل سنت سلجوکیوں کے ہاتھ میں بھی کوئی طاقت آ گئی ہے میں نے اپنا وہ جادو چلایا جو کبھی ناکام نہیں ہوا تھا لیکن میں نے الو چھوڑا تو سلجوقیوں کے تیر اندازوں نے اسے تیروں سے گرا لیا اس سے مجھے خیال آیا کہ سلطان محمد کو کسی طرح پہلے پتا چل گیا تھا کہ قلعے کے اندر سے ایک الو اڑے گا جو پورے لشکر پر اڑ کر واپس آ جائے گا لیکن الو اڑا اور تیر اندازوں نے اسے گرا لیا بتاؤ میں کیا سمجھوں نہیں پیرو مرشد حسن بن صباح نے کہا میں اس شکست کو فتح میں بدل کر دکھا دوں گا آپ اس صدمے کو اپنے اندر جذب کر لیں اور میری رہنمائی اسی طرح کرتے رہیں جس طرح کرتے رہے ہیں یہ بتائیں آپ وہاں کیا چھوڑ آئے ہیں میں وہاں جامباز قسم کی فدائی چھوڑ آیا ہوں عبد الملک نے کہا وہ عقل اور ہوش والے ہیں وہ کسی کو یوں قتل نہیں کریں گے کہ قتل کیا اور خودکشی کر لی میں انہیں پوری ہدایات دے کر آیا ہوں وہ مسجدوں میں امام بنیں گے بچوں کو قرآن اور احادیث کی تعلیم دیں گے اور وہ زندگی کے ہر شعبے میں معزز افراد کی حیثیت سے رہیں گے میں زیادہ کیا بتاؤں وہ بڑے ہی زہریلے سانپ ہیں جو میں شہدر میں چھوڑ آیا ہوں وہ ان سلجوکیوں کو ایسے ڈنک ماریں گے کہ وہ شہدر سے بھاگ جائیں گے مجھے گلا اور شکوہ تم سے ہے کہ ہم اتنا زیادہ عرصہ محاصرے میں رہے کہ نہ جانے کتنے چاند طلوع ہوئے اور ڈوب گئے لیکن تم سے اتنا بھی نہ ہوا کہ کچھ فدائی بھیج دیتے جو سلطان محمد اور اس کے سالاروں کو اسی طرح قتل کر دیتے جس طرح وہ پہلے قتل کرتے چلے آئے ہیں مجھے محاصرے کی اطلاع مل گئی تھی حسن بن صباہ نے کہا میں نے دس منتخب فدائی بھیج دیے تھے جنہوں نے سلطان محمد اور اس کے سالاروں وغیرہ کو قتل کرنا تھا لیکن آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ان دس فدائیوں کا کچھ پتا ہی نہ چلا کہ کہاں غائب ہو گئے ہیں آخر کچھ عرصے بعد یہ اطلاع ملی کہ ان دس کی لاشیں جنگل میں پڑی تھیں اور انہیں جنگل کے درندے کھا چکے تھے تم نے ابھی نقصان کا اندازہ نہیں کیا ابن صباح عبد الملک نے کہا ہماری آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ختم ہو گیا ہے ہمیں جو دولت اور قیمتی اشیاء قافلوں سے ملتی تھیں وہ اب نہیں مل سکیں گی شاہدر بڑی موزوں جگہ تھی میں نے جو آخری قافلہ لٹوایا تھا اس سے ہمیں بے شمار دولت ملی تھی میں شہدر میں بے انداز خزانہ چھوڑ کر آیا ہوں میں سمجھ نہیں سکتا وہ خزانہ وہاں سے کس طرح نکلوا سکتا ہوں وہ خزانہ کہاں ہے حسن بن صبح نے پوچھا وہ خزانہ کہاں ہے حسن بن سباہ نے پوچھا وہ میں نے ایسی جگہ چھپا لیا تھا جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا عبد الملک نے جواب دیا شہدر میں اپنے جو آدمی چھوڑ آیا ہوں ان میں ایک یا دو آدمی اس جگہ سے واقف ہیں میں ذرا سنبھل لوں تو یہاں سے آدمی بھیجوں گا جو وہ خزانہ نکالنے کی کوشش کریں گے یہ بات کی باتیں ہیں ابن صباح فوری طور پر کرنے والا کام یہ ہے کہ فوج تیار کرو اگر نہیں کرو گے تو قلعہ علمود بھی خطرے میں رہے گا مت بھولو کہ سلجوکیوں کے حوصلے اس فتح سے بلند ہو گئے ہیں اور ان کے لیے یہ معمولی فتح نہیں کہ انہوں نے احمد کو سزائے موت دی ہے یہ اس دور کا واقعہ ہے جب حسن بن صبح کی ابلیسیت ایک پرکشش اور پر اثر عقیدے کی شکل میں دور دور تک پھیل گئی تھی اور اس کے اثرات سلجوقی سلطنت میں داخل ہو چکے تھے یہ ایک ایسا سیلاب تھا جو زمین کے نیچے نیچے آیا تھا اور لوگ شیخ الجبل کو نبی تک ماننے پر اتر آئے تھے سلجوقی سلاطین پکے مومن تھے اور وہ اہل سنت والجماعت بھی تھے وہ دل اور روح کی گہرائیوں سے اس فتنے کا قلاقمہ کرنا چاہتے تھے اور سرگرم عمل بھی تھے لیکن یہ فتنہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا ایک بڑی پرانی کتاب تاریخ آل سلجوقی اسفہانی میں یہ سوراخ ملتا ہے کہ سلجوقی سلاطین میں وہ کون سی کمزوری تھی جس نے باطنیوں کو اپنے باطل عقیدے پھیلانے کا موقع مل گیا اس کتاب میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا جاسوسی کا نظام بڑا ہی کارگر ہوا کرتا تھا مسلمانوں کے جاسوس کفار کے درمیان موجود رہتے تھے اور پل پل کی خبر پیچھے بھیجتے تھے لیکن سلطان ملک شاہ کے باپ الب ارسلان نے یہ محکمہ نہ جانے کس مصلیحت کی بنا پر توڑ دیا تھا پھر یوں ہوا کہ مسلمانوں کے جاسوس واپس آ گئے الب ارسلان کو جاسوسوں کی ضرورت نہیں رہی تھی اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ابھی حسن بن سباہ کے نام سے بھی کوئی واقف نہیں تھا حسن بن سلطان سلطان ملک ملک شاہ شاہ کے دور میں اٹھا تھا نے بھی جاسوسی کی طرف توجہ نہیں دی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حسن بن سباہ کے جاسوس ہی نہیں بلکہ اس کے تقریب کار بھی مسلمانوں میں آ گئے اور انہیں کوئی بھی پہچان نہ سکا انہوں نے نفسیاتی تقریب کاری بھی کی اور نظریاتی بھی اور اس کے بعد انہوں نے اہم شخصیتوں کے قتل کا سلسلہ شروع کر دیا یہ تھی مسلمانوں کی وہ کمزوری جس سے باطنی فرقے نے فائدہ اٹھایا سلطان ملک شاہ کے وزیر اعظم نظام الملک خواجہ حسن توسی نے شدت سے محسوس کیا کہ جاسوسوں کے بغیر دشمن پر کاری ضرب نہیں لگائی جا سکتی سلطان ملک شاہ نظام الملک کا تو مرید تھا اور وہ اس کی رہنمائی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا کرتا تھا نظام الملک نے جاسوسی کا نظام اثر نو قائم کرنے کی تجویز پیش کی اور سلطان ملک شاہ نے اسے فوراً تسلیم کر لیا ابتدا میں مسلمان جاسوسوں کو بڑی ہی دشواریوں اور خطروں کا سامنا کرنا پڑا حسن بن صبح کے جاسوس انہیں فوراً پہچان لیتے تھے مزمل آفندی کی مثال پہلے تفصیل سے بیان کی جا چکی ہے مزمل حسن بن صبح کو قتل کرنے گیا تھا لیکن واپس یہ ارادہ لے کر آ گیا کہ وہ سلطان ملک شاہ اور نظام الملک کو قتل کرے گا یہ حسن بن صبح کے ایک خاص نظام کا کمال تھا اس کے بعد مسلمانوں کے جاسوس کامیابیاں حاصل کرنے لگے لیکن ابھی تک ان کا یہ نظام کمزور تھا اب شاہدر کے محاصرے کے دوران نور کے باپ نے تیر کے ذریعے پیغام باہر بھیجا تو سلطان محمد نے سوچا کہ یہ تو اللہ کی خاص نوازش تھی کہ ایک آدمی کے دل میں باطنیوں کے خلاف انعد بھرا ہوا تھا اور اس نے سلطان محمد کی مدد کی تو کیوں نہ ان باطنیوں میں اپنے جاسوس چھوڑ دیے جائیں جو ذرا ذرا سی باتیں آ کر بتاتے رہیں یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی سنجر کو شہدر بھیجا تھا اور اسے خاص طور پر کہا تھا کہ اس شہر میں جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں وہ بظاہر بے ضرر سے لگتے ہیں لیکن ان میں فدائی اور حسن بن صبح کے خاص جاسوس اور تقریب کار یقیناً ہوں گے سلطان محمد نے سنجر سے کہا تھا کہ وہ باطنیوں کے بہروپ میں اپنے جاسوس شہدر بھیج دے گا یہ صحیح ہے کہ سلجوقیوں نے باطنیوں کے ہاتھوں بہت ہی نقصان اٹھایا تھا سلجوقیوں نے حوصلہ ہارنے اور مایوس ہونے کے بجائے اپنا جہاد اس باطل کے خلاف جاری رکھا اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا بدی کے خلاف لڑنے والوں کی مدد اللہ یقیناً کیا کرتا ہے یہ ایک معجزہ تھا کہ حسن بن سبھا کے بھیجے ہوئے دس فدائی جنہوں نے سلطان محمد اور اس کے سالاروں کو قتل کرنا تھا خود قتل ہو گئے تھے یہ بھی تو ایک معجزہ تھا کہ عبد الملک کے کالے جادو کو اس کے اپنے ہی قابل اعتماد ملازم نے ضائع کر دیا وہ جو پیغام تیر کے ساتھ بندہ ہوا باہر آیا وہ یوں تھا جیسے آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکا ہو حسن بن سباہ اپنے پیرو مرشد عبد الملک بن آتاش کو تسلیاں دے کر اور اس کا حوصلہ مضبوط کر کے واپس علمود چلا گیا سنجر شہدر پہنچ گیا تھا اس نے پہلا کام یہ کیا کہ شہدر کی جو آبادی پیچھے رہ گئی تھی اسے ایک میدان میں اکٹھا کر لیا زیادہ تر آبادی یہاں سے چلی گئی تھی پیچھے جو لوگ رہ گئے تھے ان کی تعداد پانچ چھ ہزار تھی جانے والے سب باطنی تھے اور جو پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی باطنی تھے لیکن کچھ تعداد مسلمانوں کی بھی تھی سنجر نے اس آبادی کے صرف مردوں کو ہی باہر اکٹھا نہ کیا بلکہ عورتوں اور بچوں کو بھی ان کے ساتھ بلوا لیا باطنیوں کے چہروں پر خوف و ہراس نمایاں تھا عورتوں پر تو خوف زدگی تاری تھی ان کی آنکھیں ٹہری ٹہری تھیں اور چہروں پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی ان میں جوان سال اور بڑی اچھی شکل و صورت کی عورتیں بھی تھیں ان میں کمسن اور نوجوان لڑکیاں بھی تھیں اصل خطرہ تو انہیں تھا اس زمانے میں فاتح فوج مفتوحہ شہروں کی عورتوں سے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا کرتے تھے ان لوگوں کے چہروں پر بھی یہی خوف نظر آ رہا تھا کہ نہ جانے اب انہیں کیا سزا ملے اور ان کی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو سلجوقی فوج کی کچھ نفری اس ہجوم کے ارد گرد کھڑی کر دی گئی تھی اور فوج کی باقی نفری قلعہ مسمار کر رہی تھی سنجر گھوڑے پر سوار وہاں آیا اور اس نے پہلے سارے مجمے کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا لوگوں پر سناٹا تاری ہو گیا تم لوگ ڈرے ڈرے سے کیوں رکھتے ہو سنجر نے کہا کیا تم مجھے اس فوج کو اجنبی اور غیر سمجھتے ہو ہم نے نہ کوئی قلعہ فتح کیا ہے اور نہ ہی تم لوگوں کو فتح کیا ہے میری ایک بات اچھی طرح سن لو نہ میں فاتح ہوں نہ تم مفتو ہو ہم نے صرف یہ فتح حاصل کی ہے کہ اس شہر سے باطل کو نکال دیا ہے کیا تم خوش نہیں ہو کہ جن لوگوں نے تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر کفر کی راہ پر ڈالا تھا وہ مارے گئے ہیں یا یہاں سے جا چکے ہیں تمہارے دوسرے خوف سے بھی میں واقف ہوں تم ان لڑکیوں کے لیے یقیناً پریشان ہو رہے ہو ہم یہاں ان کی عزت کے ساتھ کھیلنے نہیں آئے ہیں بلکہ ان کی عزت کی حفاظت کرنے آئے ہیں اپنی بیٹیوں سے کہو کہ یہ تمہارا اپنا شہر ہے اس کی گلیوں میں بے خوف و قطر گھومو پھرو اور اگر تمہاری عزت پر فوج کا کوئی آدمی یا کوئی اور ہاتھ ڈالتا ہے تو میرے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں میں فریاد سنوں گا اور اس آدمی کو تمہارے سامنے جلات کے حوالے کر دوں گا بڑے لمبے عرصے تک تم محاصرے میں رہے ہو تم پر پتھر برستے رہے ہیں اور تم پر آگ بھی برستی رہی ہے تم مجھے اور میری فوج کو دل ہی دل میں کوس رہے ہوگے اور بد دعائیں دے رہے ہوگے کہ ہم نے تم پر پتھر برسائے اور آگ بھی برسائی اور تمہارے کئی گھر جلا دیے ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش کرو اس شہر پر یہ پتھر اور آتشی تیر اللہ نے برسائے ہیں ہم تو اس کا ایک سبب بنے تھے ایسا کیوں ہوا صرف اس لیے کہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹایا گیا اور تم نے اسی کو دین اور مذہب سمجھ لیا یہاں شیطان کی حکمرانی رہی ہے یہ تمہارا امام جسے تم نبی بھی مانتے ہو کہاں ہے یہ امام کا پیر و مرشد جسے تم یوں مانتے تھے جیسے وہی تمہیں اگلے جہان جنت میں داخل کر دے گا وہ شکست کھا کر بھاگ گیا ہے سنجر نے انہیں سنایا کہ عبد الملک بن اتاش جسے وہ پیر و مرشد سمجھتے رہے ہیں کالے جادو میں یقین رکھتا تھا اور اس نے محاصرہ توڑنے کے لیے کالا جادو استعمال کیا تھا اور ایک الو کو اڑایا تھا لیکن وہ الو تیروں سے مار کر گرا لیا گیا سنجر نے کہا کہ جہاں ایمان میں بجھے ہوئے تیر چلتے ہیں وہاں جادو نہیں چل سکتا سنجر نے حضرت موسا علیہ السلام وسلام کا واقعہ سنایا کہ انہوں نے کس طرح فرعون کے جادوگروں کو نیچا دکھایا تھا اور کس طرح ان جادوگروں کے سانپوں کو حضرت موسا علیہ السلاۃ وسلام کا آسا نکل گیا تھا اور پھر حضرت موسا کو دریائے نیل نے راستہ دے دیا اور فرعون کو غرق کر دیا گیا یہ لوگ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے سنجر نے کہا یہ سرتاپا ابلیس ہیں اور یہ لوگ ابلیس کی پوجا کرتے ہیں اور انہوں نے تم سب کو بھی ابلیس کا پجاری بنا دیا ہے تم خوش قسمت ہو کے یہ شہر ہماری علمداری میں آ گیا ہے اور وہ ابلیس یہاں سے نکل گئے ہیں ہم یہاں تم پر حکومت کرنے نہیں آئے ہم بادشاہ نہیں ہیں نہ تمہیں اپنی رعایا سمجھتے ہیں ہم اللہ کا وہ پیغام اور حکم لے کر آئے ہیں جس کے مطابق تمام انسان برابر ہیں نہ کوئی بادشاہ نہ کوئی رعایا ہے اب میں چاہوں گا کہ تم خود زبان سے بولو کیا یہ غلط ہے کہ یہاں قافلوں کے لٹیرے رہتے تھے اور یہاں قافلوں کو لوٹا ہوا مال آتا تھا سنجر نے تمام مجمع پر اپنی نگاہیں گھمائی اور خاموش رہا بولو کچھ دیر بعد اس نے کہا دل میں کوئی بات نہ رکھو کہو میں نے جھوٹ کہا ہے یا سچ ہاں سلطان آخر ایک آدمی کی آواز آئی یہاں قافلوں کا لوٹا ہوا مال آتا تھا اور یہاں اغوا کی ہوئی بچیاں اور نوجوان لڑکیاں لائی جاتی تھیں ہماری بچیوں کو یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے ایک اور آواز آئی ہماری بچیوں کے ساتھ شادی کر کے انہیں غائب کیا گیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ لوٹی ہوئی یہ دولت اور یہ بچیاں کہاں جاتی رہی ہیں سنجر نے کہا یہ تمام دولت قلعہ اس حسن بن سبا کے پاس اکٹھی ہوتی رہی ہے جسے تم امام اور نبی اور نہ جانے کیا کیا مانتے ہو تمہاری بچیاں اور قافلوں سے اٹھائی ہوئی بچیاں وہاں ہوریں بنائی گئی ہیں ہمیں ایک بات بتاؤ سلطان ایک ضعیف العمر آدمی نے ہجوم سے آگے بڑھ کر کہا قافلے ہم نے تو نہیں لوٹے اور بچیوں کو ہم نے تو اغوا نہیں کیا پھر ہمیں کس گناہ کی سزا دی گئی ہے تمہاری فوج کے آتشی تیروں نے میرا گھر کیوں جلا دیا ہے شہر میں گھوم پھر کر دیکھو بہت سے گھر جلے ہوئے نظر آئیں گے تمہاری فوج کے برسائے ہوئے پتھروں سے ہمارے بچے ہلاک ہوئے ہیں میں نے شہر میں گھوم پھر کر دیکھ لیا ہے سنجر نے کہا جن لوگوں کے گھر جل گئے ہیں یا پتھروں سے تباہ ہوئے ہیں انہیں وہ گھر دیے جائیں گے جو بالکل ٹھیک کھڑے ہیں اگر وہ پورے نہ ہوئے تو جلے ہوئے گھر سرکاری خزانے سے نئے کر دیے جائیں گے جب تک یہ مکان نہیں بنتے میں تمام لوگوں کا مالیہ لگان اور دیگر محصولات معاف کرتا ہوں سنجر نے اسلامی فاتحین کی روایت کے عین مطابق شہدر کے لوگوں کے دلوں سے خوف و ہراس نکال دیا اور انہیں یہ تاثر دیا کہ انسان واجب التکریم ہے اور اس شہر کے لوگوں کو پوری تکریم دی جائے گی اور ان کے حقوق پورے کیے جائیں گے سنجر ان لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا چاہتا تھا لیکن ان لوگوں میں حسن بن صبا کے تقریب کار موجود تھے جنہیں عبد الملک بن آتاش اور احمد بن قتاش خاص طور پر پیچھے چھوڑ گئے تھے سنجر جب اس مجموعے سے خطاب کر رہا تھا اس وقت دو آدمی ان لوگوں کے پیچھے کھڑے تھے اور سنجر کا ایک ایک لفظ غور سے سن رہے تھے یہ شخص ہمارے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے ایک نے دوسرے سے کہا اگر یہاں کے لوگوں نے اس سلطان کی باتوں کو دل میں بٹھا لیا اور انہیں دل و جان سے قبول کر لیا تو ہمارے لیے یہ ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا دوسرے نے کہا یہ لوگ ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتے ہمارا شکار یہ سلطان سنجر ہے لوگ نہیں اور اب میں ایک نہایت ضروری بات کہنا چاہتا ہوں سنجر نے اپنے خطاب کے آخر میں کہا مجھے معلوم ہے کہ حسن بن سباہ اور اس کے استاد عبد الملک بن آتاش کے کار یہاں موجود ہیں وہ مسجدوں میں بھی موجود ہیں اور وہ ہر جگہ تمہارے درمیان گھومتے پھرتے رہیں گے انہیں پکڑنا یا ان کی نشاندہی کر کے پکڑوانا تمہارا فرض ہے اگر تم اپنے فرض سے کوتا ہی کرو گے تو ایک بار پھر تمہیں تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا تمہیں سے کوئی آدمی کسی ایسے انسان کو پکڑ کر لائے گا یا نشاندہی کرے گا اسے بے دریغ انعام دیا جائے گا سلطان محمد نے جب سنجر سے کہا تھا کہ وہ شہدر چلا جائے اور وہاں کا انتظام سنبھالے تو اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنے تربیت یافتہ آدمی شہدر بھیجے گا جو جاسوسوں اور تقریب کاروں کو زمین کے نیچے سے بھی نکال لائیں گے کچھ آدمی تو سنجر کے ساتھ ہی آ گئے تھے اور کچھ بھیجے جا رہے تھے داستان کو اس داستان کو پیچھے اس مقام پر لے جا رہا ہے جہاں مزمل آفندی بن یونس شمونا اور شافیہ نے دس باطنی فدائیوں کو جنگل میں قتل کیا تھا مزمل شدید زخمی ہو گیا تھا اس کے دائیں کندھے پر ایسا خنجر لگا تھا کہ ہنسلی سے بھی نیچے چلا گیا تھا وہاں سے خون امٹ امٹ کر باہر آ رہا تھا جسے نہ روکنے کی صورت میں موت کا خطرہ تھا انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ آگے جانے کے بجائے پیچھے وسم کوہ چلے جائیں گے وہ اسی وقت واپس چل پڑے تھے وسم کوہ ایک دن کی مسافت تھی وہ آدھی رات کو چلے تو ان کا ارادہ تھا کہ بہت تیز چلیں گے تاکہ جلدی منزل پر پہنچ جائیں اور مزمل کا خون روک دیا جائے لیکن مزمل کا گھوڑا تیز دوڑتا یا چلتا تھا تو جھٹکوں سے اس کا خون اور زیادہ نکلنے لگتا تھا اس کے زخم میں کپڑا ٹھونس دیا گیا تھا اور اوپر بھی کپڑا باندھ دیا گیا تھا لیکن خون پوری طرح رکا نہیں تھا اس کے باوجود مزمل نے گھوڑے کی رفتار تیز رکھی لیکن راستے میں ہی اس پر غشی تاری ہو گئی اور گھوڑوں کی رفتار کم کر دی گئی اگلے روز آدھا دن گزر چکا تھا جب یہ لوگ وسم کوہ پہنچ گئے مزمل کا چہرہ اور جسم پیلا پڑ گیا تھا جو اس امر کی نشانی تھی کہ جسم میں خون ذرا سا ہی باقی رہ گیا ہے اسے فوراً سالار اوریزی کے پاس پہنچایا گیا طبیب اور جراہ دوڑے آئے اور انہوں نے مزمل کا خون روکنے کی کوششیں شروع کر دی سالار اوریزی کو بتایا گیا کہ وہ دس آدمیوں کو قتل کر کے واپس آ گئے ہیں اور فدائیوں سے ایسا اشارہ ملا تھا جیسے وہ شہدر جا رہے تھے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ سلطان محمد اور اس کے سالاروں کو اسی طرح قتل کر دیں جس طرح انہوں نے پہلے اہم شخصیتوں کو قتل کیا تھا مزمل آفندی دو دنوں بعد ہوش میں آیا اور اس نے پہلی بات یہ پوچھی کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھی کہاں ہے اسے بتایا گیا کہ وہ وسم کوہ میں ہے اور اللہ نے اسے نئی زندگی عطا فرمائی ہے اس کے بعد اس نے طبیب اور جراح سے کہا کہ اسے بہت جلدی ٹھیک کر دیں تاکہ وہ قلعے علمود کے لیے روانہ ہو سکے طبیب اور جراح اسے کہتے تھے کہ وہ جسم کو زیادہ ہلائے نہیں ورنہ زخم پھر کھل جائے گا دراصل مزمل جوشیلا آدمی تھا وہ برداشت نہیں کر رہا تھا کہ چارپائی پر ہی لیٹا رہے اس کا زخم ٹھیک ہوتے ایک مہینہ گزر گیا تھا اس دوران وسم کوہ میں یہ خبر پہنچی کہ شہدر فتح کر لیا گیا ہے اور اس شہر کی زیادہ تر آبادی وہاں سے نکل گئی ہے پھر یہ خبر بھی وہاں پہنچی کہ عبد الملک نظر و تبس چلا گیا ہے اسے قلعے میں پہنچے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے مزمل آفندی آخر بالکل ٹھیک ہو گیا اسے ایسی غزائیں دی جاتی تھیں کہ اس کے خون کی کمی پوری ہو گئی تھی اسے جب یہ خبر ملی کہ عبد الملک قلعہ ناظر و تبس چلا گیا ہے اور اس کے ساتھ چہدر کی کچھ آبادی بھی وہاں گئی ہے تو مزمل فوراً سالار اوریزی کے پاس گیا بن یونس کو بھی اپنے ساتھ لیتا گیا سالار محترم مزمل نے کہا آپ قلعہ ناظر و تبس لے سکتے ہیں وہ کیسے سالار اوریزی نے پوچھا عبد الملک چند دن پہلے وہاں پہنچا ہے مزمل نے کہا اس کے ساتھ شہدر کی کچھ آبادی ہے اور کوئی فوج اس کے پاس نہیں اس قلعے میں پہلے سے کچھ لوگ آباد ہوں گے جو اتنی جلدی اس کی لڑائی نہیں لڑیں گے ہم اس قلعے کو محاصرے میں لے لیں گے میں نے ایک ترکیب سوچی ہے اس نے اور بن یونوس نے سالار اوریزی کو اپنا پلان بتایا سالار اوریزی پہلے ہی تاپ کھا رہا تھا کہ وہ ایک عرصے سے وسم کوہ میں بیٹھا ہے اور کچھ کر نہیں رہا وہ تو باطنیوں کا ایسا دشمن تھا کہ کسی پر شک ہوتا کہ حسن بن صباح کا پیروکار ہے تو اسے قتل کرا دیتا تھا اس نے تجویز سنی تو مزمل اور بن یونس کو اجازت دے دی کہ وہ اس پر عمل کریں ایک پہلو پر غور کر لیں بن یونس نے کہا سلطان محمد نے عبد الملک کو اجازت دی ہے کہ وہ قلعہ ناظر و تبس چلا جائے سلطان نے اسے حفاظت دستہ بھی دیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ سلطان نے اس شخص کی جان بخشی کر دی تھی اگر آپ اس قلعے پر چڑھائی کر کے یہ قلعہ لے لیتے ہیں تو سلطان شاید اس کارروائی کو پسند نہ کرے اور وہ اسے حکم عدولی بھی سمجھ سکتا ہے میں سلطان کے حکم کا نہیں اللہ کے حکم کا پابند ہوں سالار اور ریزی نے کہا ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ حسن بن صبح کی ابلیسیت کو کچل کر اور مسل کر رکھ دیا جائے میں وہ قلعہ اپنی ذات کے لیے سر نہیں کرنا چاہتا تم اپنی تجویز پر عمل کرو میں تمہارے ساتھ ہوں حسن بن صباح عبد الملک بن آتاش کو تسلی دے کر اور اس کا حوصلہ مضبوط کر کے قلعہ علمود جا چکا تھا عبد الملک نے خود بھی بہت کوشش کی تھی کہ اس کا حوصلہ مضبوط ہو جائے لیکن یہ کام کوئی آسان نہیں تھا وہ اپنے چھوٹے بھائی اس کے بیٹے اور بھائی کی بیوی کی موت کے غم کو اپنی ذات میں جذب کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کوشش میں کامیاب بھی ہو رہا تھا لیکن اسے جو چیز کھائے جا رہی تھی وہ انتقام کا جذبہ تھا یہ جذبہ آگ بن کے جلا رہا تھا اسے حسن بن صباح پر غصہ بھی تھا کہ اس نے قاتل تو ہزارہ پیدا کر لیے تھے لیکن لڑنے والا کوئی ایک آدمی بھی تیار نہیں کیا تھا شہدر سے اس کے ساتھ جو لوگ گئے تھے ان میں مردوں کی تعداد چھ سات ہزار تھی باقی ان کی عورتیں بوڑھے اور بچے تھے عبد الملک نے سوچا کہ انہی کو فوج کی صورت میں منظم کر لے سب سے پہلے ضرورت ہتھیاروں کی تھی شادر سے انہیں نہتہ کر کے نکالا گیا تھا انہیں گھوڑے اور اونٹ بھی نہیں دیے گئے تھے وہ سب پیدل وہاں تک پہنچے تھے ایک روز انہوں نے ان تمام آدمیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ یہاں پہلا کام تو یہ ہے کہ اثر نو آباد ہونا ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ باقاعدہ لڑائی کی تیاری شروع کر دی جائے تاکہ سلجوقیوں سے اس شکست کا انتقام لیا جائے اس نے دیکھا کہ ان لوگوں پر کچھ خوف و ہراس ساتاری تھا جیسے وہ لڑنے کے لیے تیار ہونے سے گھبرا رہے تھے اگر عبد الملک کوئی سالار ہوتا یا عام سا حاکم ہوتا تو لوگ شاید اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیتے لیکن عبد الملک ان کا پیر و مرشد اور ان کے امام شیخ الجبل کا استاد تھا وہ جانتے تھے کہ امام حسن بن صبا بھی اسے اپنا پیر و استاد مانتا ہے یہ ایسی وجہ تھی کہ کوئی بھی اس کے آگے بول نہیں سکتا تھا کسی نے جرت کر کے لوگوں کی نمائندگی یہ کہہ کر کی کہ ابھی تو ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں اور گھوڑے بھی نہیں سب کچھ آ جائے گا عبد الملک نے گرج کر کہا ہتھیار اور گھوڑے علمود سے آ جائیں گے میں آج ہی قاصد کو علمود روانہ کر دوں گا اور پیغام بھیجوں گا کہ ہمیں گھوڑے اور ہتھیار فوراً بھیجے جائیں تم لوگ اب ایک فوج کی صورت میں منظم ہو کر لڑو گے اس نے جوشیلی اور اشتعال انگیز تقریر کر ڈالی جس میں اس نے ان لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ اللہ کی نگاہ میں برتری انہیں حاصل ہے سلجوقیوں کو نہیں اس نے کہا کہ جنت کے حقدار تم ہو سلجوقی نہیں لیکن جنت حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں اس طرح اس نے اپنے آدمیوں کو بنی نو انسان سے برتر ثابت کیا اور سلجوقیوں کے خلاف وہ زہر اگلا کہ اس کے یہ آدمی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے عبد الملک آخر استاد تھا اور استاد بھی ایسا جس نے حسن بن صبح کو تعلیم و تربیت دے کر امام اور شیخ الجبل بنا ڈالا تھا سے اگلے ہی روز کا ذکر ہے سورج سر پر آ گیا تھا جب دو مرد اور دو عورتیں قلعہ ناظر و تبس میں داخل ہوئیں یہ چاروں گھوڑوں پر سوار تھے اور پانچویں گھوڑے پر کچھ سامان لدا ہوا تھا ایک گھوڑے پر مزمل آفندی سوار تھا دوسرے پر بن یونس تیسرے پر شیمونا اور چوتھے گھوڑے پر شافیہ سوار تھی انہوں نے تین دنوں کا سفر دو دنوں میں طے کر لیا تھا وہ جب قلعے میں داخل ہوئی تو لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے ہر کوئی ان سے یہی ایک سوال پوچھ رہا تھا کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں لوگوں تیار ہو جاؤ مزمل نے آواز میں گھبراہٹ کا تاثر پیدا کر کے کہا قلعے وسمکوہ سے سلجوکیوں کی فوج آ رہی ہے یہ وہی فوج ہے جس نے قلعے وسمکوہ کو فتح کیا تھا اس فوج کو سلطان کا حکم ملا ہے کہ قلعے ناظر و تبس میں جا کر کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑو پیر استاد عبد الملک بن آتاش کہاں ہے ہم بڑی مشکل سے وہاں سے نکل کر آئے ہیں ہمیں پیر استاد تک پہنچا دو تاکہ ہم انہیں خبر کر دیں لوگوں میں افراتفری بپا ہو گئی اور وہ اپنے اپنے گھروں کو دوڑ پڑے اگر بات صرف لڑنے کی ہوتی تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے مگر وہاں تو یہ عالم تھا کہ وہ نہتے تھے اگر ان کے پاس ہتھیار ہوتے تو بھی ان کا خوف و حراس بجا تھا شہدر میں ان پر جس طرح منجنیقوں کے پتھر اور آتشی تیر گرے تھے اس کا خوف ابھی تک ان پر تاری تھا مزمل کا یہ چھوٹا سا قافلہ ابھی عبد الملک تک نہیں پہنچا تھا کہ عبد الملک کو پہلے ہی کسی نے اطلاع دے دی کہ باہر سے کوئی لوگ آئے ہیں اور انہوں نے لوگوں میں بھگدڑ پپا کر دی ہے اور لوگ گھبراہٹ کی حالت میں بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں اور بعض لوگ بھاگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں عبد الملک باہر نکل آیا تھا اور اپنی آنکھوں سے لوگوں کی خوفزدگی اور نفسی دیکھ رہا تھا اتنے میں مزمل بن یونس شمونا اور شافیہ اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور گھوڑوں سے اترے تم کون ہو عبد الملک نے پوچھا کہاں سے آئے ہو مزمل اور بن یونس گھوڑوں کو پیچھے چھوڑ کر عبد الملک کی طرف بڑھے اور جھک کر اس کے گھٹنے چھوئے اور پھر اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر چوما اور آنکھوں سے لگایا عبد الملک نے غسلی آواز میں پوچھا کہ وہ ہیں کون اور آئے کہاں سے ہیں اور انہوں نے لوگوں سے کیا کہہ دیا ہے کہ یہاں بھگدڑ مچ گئی ہے ہم آپ کے مرید ہیں یا پیر و مرشد مزمل نے ادب و احترام سے کہا ہم امام حسن بن صبح پر جانے قربان کرنے والے لوگ ہیں یہ میری بیوی ہے اور یہ لڑکی میری بہن ہے یہ میرا بھائی ہے اس کی بیوی اور دو بچے وسم کوہ میں ہی رہ گئے ہیں سلجوقیوں نے وسم کوہ کو فتح کر لیا تو ہم کوشش کے باوجود وہاں سے نہ نکل سکے اور یہ اتنا لمبا عرصہ وہیں رہے ہم یہ ظاہر کر کے وہاں وقت گزارتے رہے کہ آپ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں اور ہم اہل سنت والجماعت ہیں وسم کوہ کا حاکم سپہ سالار اور ایزی ہے میں نے اس کی ملازمت کر لی تھی اور میں نے اس پر اپنا اعتماد جما لیا تھا میں نے تم سے کچھ اور پوچھا عبد الملک نے بے صبر ہو کر کہا یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ تم وسم کوہ سے آئے ہو یہ بتاؤ کہ ان لوگوں کو کیا کہہ دیا ہے کہ یہ بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں غستاخی معاف یا پیر استاد مزمل نے جھک کر کہا یہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہم نے بر وقت اطلاع دے دی ہے کہ ان کی طرف کیا قیامت بڑھی چلی آ رہی ہے انہوں نے ہم سے پوچھا تو ہم نے انہیں بتایا کہ وسم کوہ سے فوج چل پڑی ہے اور اس فوج کو سلطان کا حکم ملا ہے کہ شادر سے عبد الملک بن آتاش اتنے ہزار لوگوں کے ساتھ ناظر و تبس کے قلعے میں چلا گیا ہے اپنی فوج بھیجو اور ان سب کو قتل کر کے اس قلعے پر قبضہ کر لو ہم نے لوگوں کو بس یہ بات بتائی ہے عبد الملک انہیں اپنے گھر لے گیا اجڑے تھے تو لوگ اجڑے تھے عبد الملک کا رہن سہن یہاں بھی شاہانہ تھا اس نے جو مشروب مزمل وغیرہ کو پیش کیے وہ کوئی بادشاہ ہی اپنے ہاں رکھ سکتا تھا گھر لے جا کر عبد الملک نے شمونا اور شافیہ کو اپنی عورتوں کے حوالے کر دیا اور مزمل اور بن یونس کو اپنے پاس بٹھا لیا سلطان نے تو ہمیں امان دے دی تھی عبد الملک نے کہا ہم نے اسے جس طرح کہا اس نے اسی طرح کر دیا ہم نے کہا کہ شہدر سے جانے والے آدھے لوگ ناظر و تبس چلے جائیں گے اور آدھے قلعہ علمود جائیں گے ہم نے کہا کہ ہماری حفاظت کے لیے ایک دستہ ساتھ بھیجا جائے سلطان محمد نے یہ بھی قبول کر لیا اور دو دستے ساتھ کر دیے لیکن اب اس نے ہم پر فوج کشی کا حکم دے دیا ہے صرف فوج کشی کا نہیں قتل کا بھی حکم دیا ہے بن یونس نے کہا ہم دونوں نے سالار اوریزی کی ملازمت حاصل کر لی تھی میرا بھائی مزمل تو اس کا قابل اعتماد آدمی بن گیا تھا اس کی موجودگی میں سلطان کا حکم آیا تھا کہ قلعہ نازر و تبس میں فوج بھیج کر سب کو قتل کر دیا جائے اور عبد الملک کو بالکل بخشا نہ جائے کیا یہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہوا عبد الملک نے کہا میں نے اس سلجوقی سلطان پر اعتبار کیا تھا اور میں خوش تھا کہ اس نے کشادہ ظرفی اور فیاضی کا مظاہرہ کیا ہے کہ مجھے اور وہاں سے نکلنے والے ہر شخص کو اجازت دے دی تھی آپ اس کی یہ چال سمجھ نہیں پائے یا پیر استاد مزمل نے اس کی بات کاٹ کر کہا اس نے آپ کے لوگوں کو دو حصوں میں کاٹ کر بکھیر دیا ہے یہ غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے خود ہی اس کا کام آسان کر دیا آپ نے اس سے کہا کہ آدھے آدمی علمود چلے جائیں اور آدھے اس قلعے میں آ جائیں اس نے آپ کی یہ شرطیں اس لیے مان لی تھیں کہ آپ قلعہ چھوڑ دیں اور وہ قلعے میں داخل ہو جائے اب زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں بن یونس نے کہا فوج وسم کو سے چل پڑی ہے اس وقت مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کو اور آپ کے خاندان کے ہر فرد کو بچایا جائے فوج کب تک یہاں پہنچے گی عبد الملک نے پوچھا دو دنوں بعد مزمل نے کہا آپ یہاں سے نکلنے کی تیاری کریں ہم آپ کے ساتھ علمود جائیں گے یہاں پہلے جو لوگ آباد تھے ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں اور اونٹ بھی ہم ان سے گھوڑے بھی لے لیں گے اور اونٹ بھی لیکن یہاں سے روانگی رات کے وقت ہوگی تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اگر آپ لوگوں کے سامنے نکلے تو لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے وہاں کے لوگوں میں افراتفری بپا رہی اور شام تک کچھ لوگ اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کر قلعے سے نکل گئے وہ قلعہ علامود کی طرف جا رہے تھے عبد الملک نے مزمل بن یونس شیمونا اور شافیہ کو اپنے گھر ہی میں رکھا انہوں نے طے کر لیا تھا کہ آدھی رات کے وقت نکلیں گے اور قلعہ علمود کا رخ کر لیں گے عبد الملک مزمل اور بن یونس کو اس لیے بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا کہ ان کے پاس تلواریں اور خنجر تھے شیمونا اور شافیہ بھی تلواروں سے مسلح تھیں اور ان کے پاس بھی خنجر تھے عبد الملک کہتا تھا کہ اسے اپنی جان کا کوئی غم نہیں وہ اپنے خاندان کی عورتوں کو محفوظ کرنا چاہتا تھا اور دوسرا اس کا علامود جانے کا مقصد یہ تھا کہ اس نے حسن بن صبح کو مجبور کرنا تھا کہ وہ فوج تیار کرے اور سلجوکیوں کے ساتھ باقاعدہ جنگ لڑ کر انہیں ختم کرے شہر کے لوگوں سے دو اونٹ اور کچھ گھوڑے لے لیے گئے تھے یہ سارا انتظام خفیہ رکھا گیا تھا رات کو جب قلعے کے اندر خاموشی تاری ہو گئی اور لوگ گہری نیند سو گئے تو دو اونٹ اور گھوڑے عبد الملک کے گھر کے سامنے پہنچ گئے اس کا خاندان تیار تھا اور جو سامان ساتھ لے جانا تھا وہ بھی تیار کر لیا گیا تھا کچھ دیر بعد ایک قافلہ شہر سے نکلا چونکہ اس شہر میں فوج تھی ہی نہیں اس لیے دروازوں پر کوئی پہرا اور کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی اس شام لوگوں نے خود ہی شہر کے دروازے بند کر لیے تھے ایک دروازہ کھول لیا گیا اور یہ قافلہ نکل گیا مزمل اور بن یونس اس قافلے کے محافظ تھے ناظر و تبس سے کوئی ایک میل دور گئے ہوں گے کہ مزمل نے گھوڑے کے ساتھ بندھی ہوئی مشل کو آگ لگائی عبد الملک نے پوچھا کہ مشل کی کیا ضرورت ہے چاند اوپر آ رہا ہے مزمل نے کوئی جواب نہ دیا اور مشل بلند کر کے دائیں بائیں تین بار ہلائی اور پھر مشل بجھا دی عبد الملک نے پوچھا کہ یہ اس نے کیا کیا ہے مزمل نے اسے ویسے ہی باتوں میں ٹال دیا ذرا ہی دیر بعد دور سے گھوڑوں کے ہلکے ہلکے ٹاپ سنائی دینے لگے جو تیزی سے بڑھتے آ رہے تھے عبد الملک نے چونک کر کہا کہ یہ گھوڑ سوار نہ جانے کون ہے مزمل نے کہا کہ کوئی ایسا خطرہ نہیں ہو سکتا ہے یہ کوئی ایک ہی آدمی ہو اور وہ مشل کی روشنی دیکھ کر ادھر آ رہے ہوں وہ سوار جو آ رہے تھے جنگل میں کہیں چھپے ہوئے تھے وہ مزمل اور بن یونس کے ساتھ وسم کوہ سے آئے تھے اور ناظر و تبس سے کچھ دور ان سے الگ ہو گئے تھے ان کی تعداد چالیس پچاس تھی انہیں کچھ دور جا کر چھپے رہنا تھا اور مزمل کے اسی اشارے کا انتظار کرنا تھا طے یہی کیا گیا تھا کہ مزمل اور بن یونس عبد الملک کو آدھی رات کے وقت قلعے سے نکال لیں ان کی یہ اسکیم کامیاب ہو گئی تھی اور مزمل نے انہیں مشل کا اشارہ بھی دے دیا تھا گھڑ سواروں نے قریب آ کر اس قافلے کو گھیرے میں لے لیا اور مزمل نے عبد الملک سے کہا کہ وہ گھوڑے سے اتر آئے وہ گھوڑے سے اترا ہی تھا کہ ایک گھوڑ سوار نے تلوار نکالی اور عبد الملک کا سر تن سے جدا کر دیا اس کے خاندان کی جو عورتیں تھیں انہوں نے چیخو پکار شروع کر دی مزمل نے عورتوں سے کہا کہ ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا اور انہیں واپس قلعے میں بھیج دیا جائے گا اس خاندان کے دو آدمی بھی ساتھ تھے انہیں بھی قتل کر دیا گیا اور پھر عبد الملک کی لاش اور اس کا سر اٹھا کر یہ قافلہ واپس ناظر و تبس چلا گیا ایک گھڑ سوار نے عبد الملک کا سر اپنی برچی کی انی سے اڑس لیا تھا اور اس کے خاندان کی عورتوں کو قلعے میں داخل کر کے وسم کوہ کی طرف چل پڑے مزمل کا خیال تھا کہ عبد الملک کا سر قلعے علمود کے دروازے پر رکھ آتے ہیں لیکن سواروں کا کمانڈر نہ مانا اور اس نے کہا کہ اس کا فیصلہ سالار اور ریزی کرے گا تیسری صبح یہ سوار وسم کوہ پہنچ گئے وہ برچی جس میں عبد الملک کا سر اڑسا ہوا تھا سالار اوریزی کو پیش کی گئی سالار اوریزی نے کہا کہ یہ سر کپڑوں میں لپیٹ کر سلطان محمد کے پاس بھیج دیا جائے شاید یہ سر بھی وہ بغداد بھیجنا چاہتا ہو اس کے بعد تاریخ میں اس کا سوراخ نہیں ملتا کہ اس کا سر بغداد میں بھیجا گیا تھا یا نہیں یہ صاف شہادت ملتی ہے کہ سالار اوریزی نے سلطان کے حکم کے بغیر ہی اپنی آدھی فوج قلعہ ناظر و تبس اس حکم کے ساتھ بھیج دی کہ اس قلعے پر قبضہ کر لیا جائے فوج کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ کسی کے ساتھ ذرا سی بھی زیادتی نہ کی جائے بلکہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور انہیں یقین دلایا جائے کہ ان کی پوری پوری حفاظت کی جائے گی اور کسی عورت پر دست درازی نہیں ہوگی فوج اس حکم کو بڑی اچھی طرح سمجھتی تھی وہ زمانہ چونکہ قتل و غارت کا زمانہ تھا باطنی مسلمانوں کو قتل کرتے تھے اور مسلمانوں کی طرف سے باطنی جوابی قتل ہوتے تھے اور فوج تک کو یہ حکم دے دیا جاتا تھا کہ جہاں کہیں کوئی باطنی نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے ان حالات میں سالار اوریزی نے اپنی فوج کو خاص طور پر کہا کہ کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے فوج چلی گئی اور پانچویں چھٹے روز ناظر و تبس سے قاصد آیا اور اس نے بتایا کہ وہاں امن و امان ہے اور جو لوگ بھاگ رہے تھے انہیں روک لیا گیا ہے اس پیغام کے ملنے کے بعد سالار اوریزی ناظر و تبس چلا گیا مزمل اور بن یونس بھی اس کے ساتھ گئے شمونا اور شافیہ وسم کوہ میں ہی رہی سالار اوریزی نے اس قلعہ بند آبادی کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے ویسا ہی لیکچر دیا جیسا سنجر نے شہدر میں دیا تھا اس نے خاص طور پر زور دے کر کہا کہ اللہ کے راستے پر واپس آ جاؤ تمہیں جنہوں نے پیرو مرشد اور امام بن کر گمراہ کیا تھا ان کا انجام دیکھ لو تم نے اپنے شیخ الجبل اور امام حسن بن سبا کی استاد کی لاش دیکھ لی ہوگی اس کی لاش کے ساتھ سر نہیں تھا اگر یہ اللہ کا اتنا ہی برگزیدہ شخص تھا تو وہ اس انجام کو کیوں پہنچا مختصر یہ کہ اورزی نے ان لوگوں کو باطنی فرقے سے نکالنے کے لیے بہت کچھ کہا وہ لوگ پہلے ہی خوفزدہ تھے انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ سلجوقی فوج آئی اور اس نے قلعے پر قبضہ کر لیا یہ موقع ہوتا ہے جب فاتح فوج شہریوں پر ٹوٹ پڑتی ہے اور پہلا حلہ وہاں کی عورتوں پر بولتی ہے لیکن اس فوج نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی اس کے بجائے اس فوج کا کمانڈر شہر سے بھاگنے والوں کو روکتا تھا اور روک روک کر واپس ان کے گھروں میں بھیجتا تھا اور پھر لوگوں کو یقین دلاتا تھا کہ وہ ان کے محافظ بن کر آئے ہیں لٹیرے بن کر نہیں جب سالار اوریزی ان لوگوں کے سامنے گیا تو لوگ پہلے ہی مطمئن ہو چکے تھے اوریزی کی ایک ایک بات ان کے دلوں میں اترتی جا رہی تھی وہ تو اب عقیدوں فرقوں اور مذہب کی بات ہی نہیں کرتے تھے انہوں نے شہدر میں بہت برا وقت دیکھا تھا اب تو وہ اپنے اہل و عیال کی سلامتی اور عزت و آبرو چاہتے تھے وہ انہیں ملتی نظر آ گئی تو وہ سالار اوریزی کی ہر آواز پر لبیک کہنے لگے سالار اوریزی نے اپنا ایک خاص ایلچی سلطان محمد کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اس نے اس طرح قلعہ ناظر و تبس اپنے قبضے میں لے لیا ہے سالار اوریزی کو توقع یہ تھی کہ سلطان ناراض ہوگا کہ اس کے حکم کے بغیر ایسا کیوں کیا گیا لیکن جب ایلچی واپس آیا تو پتا چلا کہ سلطان اس اقدام پر بہت ہی خوش ہوا ہے اور سالار اوریزی کو خراج تحسین پیش کیا ہے